آٹھ جادوگر شیطانوں کو کیسے بلاتا ہے وہ کون سے طریقے ہیں نمبر آٹھ نمبر نو جادوگر تعلق ہے یہاں پر بازان نمبر دس جادوگر جادو کیسے کرتا ہے نمبر گیارہ حجاب اور حفاظت کی تعویذوں کی حقیقت نمبر بارہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے ان چیزوں پر ان بارہ نقاط پر ہم باتیں کر چکے ہیں پچھلے دروس میں اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے نمبر ایک کاہن کی تعریف اور کہانت کی تعریف کاہن کیا ہے اور کہانت کیا ہے نمبر دو کہانت کی قسمیں بل اسی میں شامل کر دیں آپ تیرہ پوائنٹ میں کاہن کہانت اور کہانت کی قسمیں یہ پوائنٹ نمبر تیرہ ہے کاہن اور رمل کرنے والے میں کیا فرق ہے نمبر پندرہ کاہن کہانت کیسے کرتا ہے اس کے طریقے کیا ہے نمبر سولہ جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے اور اگر وقت ملا تو پھر آگے بھی بعض پوائنٹ پہ بات کریں گے اس سے پہلے کہ آج کے درس کا میں آغاز کروں پچھلے درس کے متعلق ایک میں وضاحت کر دوں کیونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے یا شاید غلط سمجھا ہو اور بعض لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے اور ایک جادوگر کا قصہ میں نے بیان کیا جو توبہ کر چکا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول فرمائے کی میں نے کہانی سنائی اس کی زبانی أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا راہ راست پر نہیں تھے اس لیے جس راستے کی ابتدا غلط ہو اس کی انتہا اچھی کیسے ہو سکتی ہے اس کی انتہا بھی غلط ہونی چاہیے تھی یعنی گھر سے نکلا تھا حافظ بننے کے قرآن کا حافظ بننے کے لیے اچھی بات ہے اور جب کی لذتوں کو چھوڑنا صوفی وہ راستہ ہے جہاں پہ اللہ کے ولی بنتے ہیں اور اس راستے میں لوہے محفوظ پر نظر ہوگی آپ کی آپ نبی وسلم کو براہ راست دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں گے یہاں پر اسے رک جانا چاہیے تھا یہ غلط راستہ ہے لیکن اس کے عقیدہ یہی تھا اور یہ کس کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں یہ صوفوں کا عقیدہ ہے اگر ہم کسی پہ بہتان نہیں لگایا ایسے لوگ موجود ہیں اور خود اس شخص گواہی دیتا ہے میں قطب تھا قطب صوفی نہیں تو اور کون ہے یہ ابدار اور تاج قطب کون ہے یہ یہ صوفی ہے اور اس کی مثال یوں ہے کہ کسی نے چوری کی اور کسی نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا تو جس نے چوری کی اپنے تو فرمائے سوائے میں نے روزہ رکھ ایک مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ صوفی جو نہیں ہے تو نہیں اور یاد رکھیں صوفیت کا راستہ اس لیے خطرناک ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پاؤں پھسلتا ضرور ہے کیونکہ اس کی ابتدائی درست نہیں ہے تو اس کی انتہا درست نہیں ہو سکتی یہ قاعدہ یاد رکھیں تو تیسرے قسم کے لوگ جو ہیں ان کے متعلق آج میں بات کروں گا تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں جو عبادت گزار ہیں عبادت میں وقت گزارتے ہیں جو دنیا کی آسائشوں سے دور ہیں تصوف کسے کہتے ہیں عام طور پہ یہ لفظ زہد سے لے گیا عام طور پہ زاہد لوگ تھے زاہد کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے صحابہ کرام زاہد تھے زاہد کا مطلب ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا لذتوں کو چھوڑ دینا یہ ظاہر ہے صفیت کی ابتدا زہد زہد پر اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهر اذا جلاها والليل اذا يغشاها کیسے عبادت کرتے ہیں ہم تو باہر دیکھتے گھر کے اندر کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں یوں عبادت کرتے ہیں تو ان کو کم لگی اور یہ سوچا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بھیجے گئے تمہاری خدمت کرنے کے لیے کیونکہ اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اس لیے وہ تھوڑے سے عبادت کرتے ہیں تو ان میں سے ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا کبھی افطاری نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں زندگی ساری سلاد تو پڑھتا رہوں گا کبھی سوؤں گا نہیں تیسرے نے کہا میں زندگی سارے کبھی شادی نہیں کروں گا جب یہ خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ متقی پرہزگار کوئی نہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا نہ کبھی پیدا ہو اور نہ کبھی پیدا ہوگا اس کے باوجود بھی میں کھانا بھی کھاتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں کہ عبد القادر تم آپ کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں فمر سنتی فلے سے منی جو میری سنت سے میرے اس راستے سے وہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں یہ زہد تھا کہ کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا کچھ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے روزہ رکھ لیا لیکن چالیس سال ایک بادام پر گزارا کرنا یا بارہ سال کمر سیدھی نہ کرنا یہ کون سا زہد ہے یہ کون سا دین ہے یہ تصوف ہے تو تیسری قسم کے لوگ عبادت گزار ہیں وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن بغیر علم کے علم کو جانتے نہیں علم کی کوئی بنیاد نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے گھر میں دل تنگ ہو خالی کمرے میں خالی کمرے سے دل تنگ ہو کسی غار میں جا کے کسی جنگل میں جا کے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے رہے شیطان کو كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم معابد مصدق کہا جاتا ہے ساٹھ بزرگوں کو اس ہیلے سے شیطان نے گمراہ کر دیا نہ جانے اور کتنی لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں شیطان کے دل دل میں غرق ہو چکے ہیں آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں بزرگ ہیں سفید داڑھی ہے نماز پانچ وقت پڑھتے ہیں تعویذ لکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس میں شفا ہو جاتی ہے ہم بزرگ بن چکے ہیں کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے ہمارے پاس آتے سوال کرتے ہیں ہم جواب میں بتاتے کہ چیز کہاں ہے یہ کرامت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کرامت کہاں سے یہ موکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت ہے یہ موکل ہے یہ فرشتہ ہے یہ خاص پیدا ہوا میرے لیے میری عبادت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اس فرشتے کو بھیج دیا اس موکل کو بھیج دیا اور وہ اس موکل سے پوچھتا رہتا ہے وہ موکل وہ شخص ہے جو کہاں سے آیا میرے بھائی موکل کہاں ہے وکیل کی کیا حقیقت ہے شریعت میں کوئی ہے کوئی ایک دلیل کسی کے پاس ہے اشارے شیطان ہیں شیطان کی حربے ہیں شیطان آتا ہے اور اس بزرگ کو دھوکہ دیتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے یہ جو عابد تھا جو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا جو صحیح راستے پہ چل رہا تھا عبادت راستے پہ چل رہا تھا آج گمراہ کیوں ہو گیا آج یہ تعویز کیوں دے رہا ہے آج یہ علم غیب کا دعوے دار کیوں ہے اس لیے کہ جو راستہ شروع سے اپنایا اس کی ابتدا غلط تھی صحابہ کرام کا راستہ نہیں تھا اس لیے پاؤں پھسلا اور یہ پھسلتا گیا آج کاہن بن گیا آج کے درس کاہن کون ہے اور کہاں کیا یاد رکھیں کاہن <clears throat> اس شخص کو کہتے ہیں كلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من ریت کے اوپر کچھ لائنیں کچھ خاص نمبر لکھے کچھ خاص لائنیں ڈال کے پھر ان کو پڑھتا ہے ریڈ کرتا ہے یہ رموال ہے نمبر تین ہتھیلی کو پڑھنے والے پامسٹ یہ تو سب جانتے ہیں پامسٹ کون ہے ہاتھ کو پڑھنے والے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنے والے ہاتھ کی لکیروں پر نظر ڈال کر علم غیب کا دعویٰ کرنے والے آپ کے ساتھ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یا آپ کے ساتھ یوں ہو چکا ہے یار وہ شخص ہے جو ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر چھپ ہوئی بات کی خبر دیتا ہے کیا کہتے ہیں پامسٹ اسی طریقے سے کپ ریڈنگ کپ کپ جانتے ہیں گلاس گلاس کو پڑھنے والے یہ وہ لوگ ہیں یا وہ شخص ہیں جو آپ کو ایک کپ دیتے ہیں آپ جاتے ہیں اس کی طرف پوچھنے کے لیے اپنے فیوچر کے بارے میں یا کوئی چھپی بات کے متعلق خبر لینے کے لیے آپ کو وہ چائے پلاتے ہیں یا گہوا پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں جو کپ آپ استعمال کر جو باقاعدہ اس میں چیز رہتی ہے شادی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہونا یہ سب پھر اس کو دیکھتے ہیں اور جو لکیریں اس کے اوپر بن جاتی ہیں اس لکوڈ کی کپ کے اندر اس کو خاص طریقے سے پڑھتے ہیں پھر خبر دیتے ہیں چھپی بات کے اس کو کہتے ہیں کپ ریڈنگ تو کپ ریڈر کون ہے یہ ہر وہ شخص ہے جو کپ کے ذریعے سے چھپی بات کی خبر دیتا ہے اور یاد رکھیں جو اتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ان میں سے اکثر لوگ جو ہے شیطانوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں کاہن ہے اصل میں لیکن یہ ہر بیان کرتے ہیں ہر ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھی یہ کہاں سے یہ جان چکا ہے تو یہ طریقہ جسے دیکھ رہا اور جان رہا ہے قسم کے لوگ بھی ہیں جو شیطانوں کے علاوہ کام کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہیں ان میں اکثر فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إيه، بلیک جو ہے اگر وہ ہے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے سب سے خطرناک پتا ہے <coughs> اگر اینٹ کا پتا ہے تو پھر یہ اچھا ہے اور پان کا اور چڑے کے درمیان میں ہے یہ خبر کہاں سے ملی آسمان سے فرشتہ کی بات آتے ہیں نہیں بعض لوگوں نے شیطانوں کے ذریعے سے اپنی کہانت کرنی ہے اسی طریقے سے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے اور بعض لوگ اسی سے خاص علم حاصل کر کے کتابوں سے بات کرتے رہتے ہیں نمبر سات عیافا اور طیارہ یہ پچھلے زمانے میں بھی تھا اور آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے بعض پاسماندہ علاقوں میں استعمال ہوتا ہے کہ پرندے کو شخص کبوتر پالتا ہے اور پھر اس کے پاس لوگ جاتے ہیں بے بزرگوں میں نے سفر کرنا ہے میں سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں تو وہ پرندہ نکالتا ہے اپنا کبوتر اسے ہوا میں اڑاتا ہے اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا ہے تو کامیاب ہے اور بائیں جانب اڑتا ہے تو ناکامی ہے سبحان اللہ اسے کہتے ہیں ایافا یا طیارہ بھی کہتے ہیں یعنی پرندے کے ذریعے سے پرندے کے اڑان سے کوئی بات کو جاننا ہے یہ اہم تقریباً جو زیادہ مشہور ہیں اس کے علاوہ اور بھی حربے بہت ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں کاہن رمال میں کیا فرق ہے واضح فرق ہے جو کاہن اصل میں کاہن جو ہے وہ بغیر شیطانوں کا کہانت نہیں کر سکتا یاد رکھیں کاہن جو ہے بنیادی طور پر شیطانوں کے ذریعے سے کہانت کرتا ہے شیطانوں کی مدد سے جو باقی میں نے بیان کیے ہیں وہ شیطانوں کی مدد سے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ان میں فرق ہے اتفاق کی چیز میں ہے اتفاق کی چیز میں ہے بدکاری گمراہی اور کفر میں سب کا اتفاق الرحیم والضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يت... کسی کی چوری ہو گئی مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر مرغی تھی وہ چوری ہو گئی تو جاتے ہیں کسی کے پاس بھی میرے گھر کی مرغی چوری ہو گئی یا کوئی اور مہنگی چیز موٹر سائیکل چوری ہو گیا مثال کے طور پہ لوگ کہیں مرغی کے پیچھے پڑ گئے تو کوئی اور بھی بھی دیں موٹر بائک چوری ہو گئی مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کیا کہے ان اللہ ہو ان راج مصیبت ہوگی کہ نہیں مصیبت ہوگی کیا کرے شہ راستہ اپنا شہ راستہ کیا ہے پولیس میں کمپلینٹ کرے اور صبر کرے اگر قسمت میں واپس ملنا لکھا ہے تو کچھ کو روک نہیں سکتا اور اگر نہیں تو گیا اس کے لیے جو دوسرا جو غلط راستہ ہے وہ ہے کہ رونا چلانا منہ سے غلط الفاظ نکالنا اور کاہنوں کے پاس جا کر خبر لینا کہ وہ کہاں پہ ہے تاکہ اسے ہم حاصل کر لیں تو کسی کی موٹر بائک چوری ہو گئی وہ جاتے ہیں اس پورے راستوں کو اختیار کرتے ہوئے اور آج خود دیکھ لیں آج امت میں پہلے قسم کے کتنے لوگ ہیں اور دوسری قسم کے کتنے لوگ ہیں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میں روشنی آ گئی ہاتھ میں روشنی آ گئی ہے تو کی بات نہیں کر رہا کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو یہ دوسرا راستہ کہانت کا اور بدکاری کا راستہ اپناتے ہیں بہرحال تو وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری چوری ووٹر بچ چوری ہو گیا کاہن کہتا ہے ایک بچے کو بلاتا ہے بچہ نابالغ اور اس کو کہتا ہے کہ بائیں ہاتھ دکھاؤ بشرط یہ کہ وہ بچہ ناپاک ہو اور عام طور بچے ہم اس کو خیال کرتے ہیں اس لیے چھوٹے بچوں کو ہی لیتے ہیں اور دعویٰ کیا کرتے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے یہ بالغ نہیں ہے اس نے کبھی بدکاری کی نہیں بچہ پاک ہے فلا ربك فحدث بسم الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اس کی شکل ذرا دیکھو اب بچوں سے فیملی کا بچہ ہے ارے کہتے یہ تو میری فلان پھوپھو ہے یہ میری فلان چاچا ہے بچہ بچہ بتا رہے ہیں اندر کپڑے کے اندر سے پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتا باہر نکلو یہ تو ایک مثال یا وہی موٹر بائک کی مثال کیا دیکھ رہا کہتے موٹر بائک دیکھ رہا ہوں کہاں پہ دیکھ رہا کہتے عجیب سا گھر ہے عجیب سی جگہ ہے یہاں پر چار پڑوس بھی اور بھی کھڑے موٹر بائک یہ روڈ کون سا ہے اب بچوں کے بات رول کون سا ہے اب اسے جو نظر آ رہا ہے بچے بتا رہے ہیں اب جن جو ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہاتھ کے اندر وہ روشنی جو ہے وہ جو کچھ تبدیل آ رہی سب جن کے ذریعے سے ہو رہا ہے شہر کون سا ہے شہر فلان ملتان کا شہر ہے اچھا اسے کہتے ہیں موٹر بائک تو ملتان کے اندر ہے باہر نہیں گئی <laughs> کس جگہ پہ ہے گھر کی نشانی کیا ہے گھر کی فلاں فلاں نشانی ہے چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے کس کے قریب ہے کس کے قریب نہیں ہے چار پانچ نشانے بیان کرتا ہے آخر میں وہ کہتا ہے اپنا پیسہ جیب میں لیا اسے کہتے ہیں تمہاری موٹر بائک یہاں پہ ہے تمہیں مل جائے گی یہ کہانت ہے اور جو پیپر کی میں نے مثال دی عام طور پہ یہ جادو کی طرف جاتے ہیں ہم پر جادو کس نے کیا وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جادو فلاں فلاں نے کیا کبھی پھپھو ہے کبھی ماں ہے کبھی ساس ہے کبھی بہو ہے کبھی کبار دیا جاتا ہے اوپر سے اور یہ کون سا طریقہ تھا ہتھیلی کا طریقہ پام کا طریقہ کف کا طریقہ اسے کہتے ہیں دوسری قسم کا طریقہ ہے کیا چیز حضرت لگانا اب نام تو مختلف ہیں لیکن طریقہ ایک ہے نام آپ کی مرضی ہے چننے جو چننا ہے <laughs> مشہور یہی ہے حضرت آپ کا کیا حضرت حضرت کا طریقہ حضرت طریقہ بہرحال دوسرا طریقہ ہے اسے ملتے جلتا ناخن کا طریقہ نیل ناخن جو بڑے انگوٹھے کا ناخن ہے یہی کچھ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر بچے کو مصیبت میں ڈال دیتے دھوپ میں بٹھاتے ہیں کیونکہ جگہ چھوٹی ہے روشنی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہی تیل لگانا سیاہی لگانا کسی کو کوئلہ لگانا بٹھا دیتے دھوپ پہ دھوپ کے اثر سے لگتا ہے نا وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان پڑھنا شروع کر دے سورت یاسین مجھے آج بھی یاد ہے لیکن سامنے نہیں بیٹھا دوسرے کمرے میں اکیلا جا کے بیٹھا ہم باہر بیٹھے کمرے میں بیٹھا ہے آغاز صورت یاسین سے ہم نے یہ سنا اس کے بعد پتہ نہیں وہ آسان آہستہ پڑھتا گیا برحال اور میں نے خود ٹیسٹ کیا تھا اپنے بھانجے کو کہا تھا کہ تم میری چیز چھپا لو اب اس کو نہیں پتا کاہن کو اور میں نے چار پانچ نام لکھے ان میں سے اپنے بھانجے کا نام بھی تھا بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اچھا اس لوٹے پہ کیا لکھا گیا پہلے کہتے ہیں زعفران سے لکھا ہے جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل لوٹے کے اوپر چار نام پھر اس کو اس طریقے سے پکڑا دونوں میں اور میرے چھوٹے بہن ایسے <coughs> ہوا میں پھر جب قرت شروع کی تو پہلا نام کچھ حرکت نہیں ہوئی دوسرے میں کچھ حرکت نہیں ہوئی پھر میں نے جان بوجھ کے وہی نام ڈالا جس نے چیز چھپائی تھی بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں ہوا میں اڑتے ہوئے لوٹا جو ہے یہ ہلنا شروع ہوا اور پھرنا شروع ہوا نیچے بھی کچھ نہیں اوپر بھی کچھ نہیں اور میں نے خود پکڑا ہوا کسی کی بتائی بات نہیں ہے ایسے پکڑا ہوا ہے ایسے اللہ کا شکر ہے یعنی جب وہ توبہ چیزوں پر میں بالکل یقین نہیں رکھتا تھا وہ کہتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں وہ شخص کو مشہور تھا میں جانتا تھا میں وہ فیملی میں ہی تھا اللہ کا شکر اللہ تو اس کی ہدایت دے توبہ کر چکا وہ شخص الحمد اس کو میں نے کہا کہتے ہیں تمہیں میں ابھی آنکھوں سے دیکھا تم نہیں مانتے ہو ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں پھر جب اسے پکڑا اللہ قسم بھائی کھا رہا ہوں میں کہ وہ بالکل ایسے ہلنا شروع ہوا ہوا میں میں نے خود پکڑا ایسے وہ ہل رہا ہے وہ گرنا چاہتا ہے اسے پھر ایسے یعنی ہاتھ ہی لگا سکتا ہے اسے میں ایسے پکڑا ہوا ہے अब उसमें वो हिलना शुरू हो गया ऐसे घूमना शुरू हो गया हवा में ऐसे ये लोटे का तरीका है ये पता लगाए क्या पता चला कि चोरी किसने की है फुलाने चोरी की है चौथा तरीका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب ایک دیکھیے لے کے آتے ہیں خالی اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پتھر پہ رکھ دیتے ہیں نیچے کوئی آگ نہیں کوئی آگ نہیں اور یہ اس شخص نے خبر دی جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پانی نہیں پانی ڈالا بیچ میں آگ نہیں نیچے کچھ نہیں پتھر رکھے دونوں دیکھی رکھ دی اوپر اور پتہ لگانے کے گئے ہیں بھائی چوری کس نے کی ہے موٹر بائک چوری ہو گیا ہے وہ بزرگ بیٹھا ہے ایک لنگوٹ میں جوان بیٹی اس کو سہارا دیتی ہے اور جو اس کا لنگوٹ ہے وہ ناف کے نیچے بندھا ہے اور گٹنے کے اوپر بندھا ہے یعنی ستر پورا ڈھپا ہوا نہیں ہے نافا تو کرنی ہے نا اور پھر ایک خاص کمرہ ہے مٹی ہے ساری دیواروں کو تقریباً کالا یا ڈارک کلر ہے بہت اور ایک جگہ پر ایک کونے میں وہ ہانڈی رکھی ہے خالی دیکھی جو ہے یعنی خالی مطلب نیچے آگ نہیں ہے آگ ہے نہیں نظر بھی نہیں آ رہی کسی کو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے کہانت کے لیے تک پتہ چلے چوری کس نے کی ہے وہاں پر جاتا ہے ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہے ہڈیاں جیسے انسان کی ہڈی نہیں انسان کی پتہ نہیں قبرستان سے اٹھا کے آیا ہے کھوپڑی رکھی ہے بعد یہ کہتا ہے خطرے کے نشان میں دیکھتے ہیں آپ ڈینجر کیا تصویر بنی ہوتی ہے ایک کھوپڑی دو ہڈیاں کراس ایسی ہڈیاں رکھی ہوئی اسے پتہ یہ خطرہ ہے لوگوں کو بھی بتا رہے دیکھو یہ خطرہ ہے میرے پاس نہ آیا کرو لوگ اندھے ہیں بےچارے جاہل ہیں وہ جا کے وہاں پر سجدہ کرتے ہڈیوں کو اور کچھ پڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ ایسے مڑ جاتے ہیں ایسے اور اس کے بعد بھاری ہو جاتی ہے اور دیکھ کے ابلنا شروع ہو جاتی ہے آگ کوئی بھی نہیں ایسے پانی نکل رہا ہے ابل رہی ہے دھواں نکل رہا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ چوری فلان فلان نے کی ہے اور آپ کی چوری اس وقت فلان جگہ پہ ہے ساتواں طریقہ ہے أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم قرآن یہ بہت مشہور بات ہے عام لوگ بھی کرتے ہیں نے یہ بھی کہا نا تھا یہ بھی شرائن جائز نہیں ہے یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہے میں عمل کروں یا نہ کروں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں سامنے بٹھاتے ہیں بندے کو جو تمہارے اندر بات ہے جو چیز جس کی خبر تم لینے آئے ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھو اور قرآن مجید کو پکڑو اور اس کو اچانک کھول دو اور کھولنے کے بعد ایک جگہ پر ہاتھ رکھ لو بغیر دیکھے ہوئے اور مجھے دکھاؤ کہ کہاں پر ہاتھ رکھا ہے یہ قرآن مجید ہے کھولتے ہیں ذہن میں کوئی بات ہے ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا آنکھیں بند کروا دیتے ہیں یا ویسے کہتے ہیں ہاتھ رکھو ہاتھ رکھ لی آیت کو پڑھتے ہیں اگر آیت ہے جنت کی اور خیر کی کہتے بھائی یہ کام کرو اچھے تمہارے لیے اگر آیت تھے دو زخ کی یا شر کی یا عقاب کی یا سزا کی تو کہتے ہیں یا نہ کر تمہارے لیے برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کس لیے اتارا ہے یہ عظیم کلام اگر پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے یہ اس لیے اتاری گئی ہے اگر یہ بحرومتی اس عظیم کلام کی کتاب کی نہیں ہے تو پھر بحرومتی کیا ہوتی ہے اللہ ہے یہ طریقہ بھی غلط ہے اس سے اگلا طریقہ استخارہ کا طریقہ ناجائز استخارہ کا طریقہ اور مشہور پروگرام ہے کیو ٹی وی پہ استخارہ کا وہ بھی اس میں شامل ہے میرے بھائیوں میری بہنیں سن, سن رہی ہیں یہ جتنے بھی طریقے میں نے بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے کہانت کے ہیں اور یہ جو استخارہ کا طریقہ ہے عورتیں اسے بہت زیادہ متاثر ہیں اور یہ عورتوں خاص طور پہ عورتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ پروگرام ہے یاد رکھیں یہ استخارہ کا پروگرام دیکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے اس کے اندر جو طریقہ اپنایا گیا ہے یہ کہانت کا طریقہ ہے ایک شخص بیٹھا ہے سائل سوال کرتا ہے میں <clears throat> میں نے یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا ہے یا میں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہتا ہوں وہ شخص کہتا ہے تم سو مرتبہ یہ فلاں ذکر کرو تمہارے ساتھ یہ بہتر ہے یا تم یہ کرو یا تم وہ کرو تمہیں کس تم پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یہ خبر کس نے دی کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کس نے خبر دی اسے علم غیب کا تعلق وحی سے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے وحی الرحمان کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن وحی الشیطان موجود ہے جو وحی الرحمان نہیں ہے تو ایک ہی راستے وحی الشیطان ہے تو یہ بھی طریقہ کہانت کا طریقہ ہے یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے یہ کہانت کے طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کاہن کہانت کرتا ہے وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح لكن دونوں کی سزا مختلف ہے بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى <coughs> تو جہنم کی سطح بھی ہے جہنم کی تہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لا سبعت ابواب جہنم کے سات دروازے ہیں کل باب من ام مقصوم ہر دروازے سے ان کا حصہ موجود ہے دروازے کیسے کھلتے ہیں تہ ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اوپر دروازہ کھلتے نیچے جاتے ہیں پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں تو دروازے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں جہنم کے سائڈوں پہ نہیں آگ کے دروازے ہیں آگ کی دیواریں ہیں آگ ہی آگ ہے آگ کے ستون ہے آگ کی چھت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور گرمی سے محفوظ فرمائے اور اس کے ضد میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے اگر ساتھ ہیں تو رب رحیم کریم عظیم کے رحمت دیکھیں عظمت دیکھیں شان دیکھیں کہ جہاں جنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور صدر بکر صدیق وکر انہوں وہ انسان ہیں جو آٹھوں دروازوں میں داخل ہوں گے آٹھوں دروازوں میں سے جنت میں داخل ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے تمام حاضرین اور سامعین کو تو یہ فرق تھا جادوگر میں اور کاہن میں آج کے درس میں اتنا کافی اگلے درس ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جادو کا حکم کیا ہے شریعت میں جادوگر کا حکم کیا ہے جادوگر کی طرف جانے والے کا حکم کیا ہے جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی اور کیا مسلمان جن سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں اس کی چند مثالیں اور اس کے متعلق جو باقی اہم باتیں وہ بیان کریں گے جی کس کا موکل موکل عام طور پہ یہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ موکل ایک خاص فرشتہ ہے جو قرآن مجید کی خاص آیت یا صورت سے جڑا ہوا ہے اس صورت کو اس آیت کو آپ خاص طریقے سے پڑھیں گے خاص طریقے سے پڑھیں گے تب بھی موکل ظاہر ہوگا آپ کی خدمت کے لیے اس موقع کو اللہ تعالیٰ خاص پیدا کیا ہے جو قرآن مجید خاص طریقے سے پڑھتا ہے یہ خاص طریقے کیسے پڑھنا ہے پچھلے درس میں نے بیان کیا ہے کہ جادوگر کو تعلیم کیسے دی گئی کہ آیت کیسے پڑھ بسم اللہ الرحیم کیسے پڑھنا ہے میں نے مثال بیان کی پچھلے درس میں تو موکل کی حقیقت کیا ہے شیران کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آتے ہیں ان کو ان کو ان کی طرف جادوگروں کی طرف یا کہروں کی طرف یہ حقیقت میں جن شیطان ہے کہتے میں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے یہ انہوں نے استعمال کیا سوف نے استعمال کیا اور کس نے کیا کرتے موسم کے بارے میں جو بتاتے ہیں علم التنجیم دو قسم کا ہے یاد رکھیں ایک ہے علم التیسیر دوسرا علم التأثیر علم التیسیر کا مطلب ہے کہ سورج کی حرکت سے پتہ لگانا کہ نماز کا وقت ہو یا نہیں ہوا ہم نماز وقت کیسے جانتے ہیں زہر کا وقت ہے اثر کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے وقت کیسے جانتے ہیں سورج کی حرکت سے جانتے ہیں سمت کا جاننا مشرق مغرب شمال جنوب سورج سے اور ستاروں سے جانتے ہیں موسم سردی کا ہے گرمی کے بیٹے اسامہ بجے روح عنہ یہ علم موجود ہے یہ جائز علم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی میں موجود تھا اسے کہتے ہیں علم التیسیر عربی زبان میں تیسیر حرکت سیر سے حرکت سے تو ان ستاروں کی حرکت سے یہ جاننا یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ہاں کل بارش ہوگی یہ اس دقیق نظام کو بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں کیا مشکل ہے سورج گرہن ہوگا فلان تاریخ کو یہ کیا مشکل ہے اس میں یہ وہ بتا چیز بتائی جا رہی ہے جو خاص قسم کے نظام کی دقت کی بنیاد پر دیکھ کر کتنا دقیق نظام ہے اللہ تعالیٰ کا انہیں خود کو ایجاد کچھ نہیں کیا اس مثال دوسری دیکھیں اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایسے ایکس رے اٹھاتا ہے کہتا ہے اس مریض کو ٹی بی ہے وہ ایکس رے آپ دیکھتے آپ دیکھتے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين دیکھیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ وسلم کہ لوگ کچھ بہت کچھ کہتے ہیں پھر لوگوں کو بلایا کہا سنو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہے <laughs> تو اس شخص کیا علم غیب ہے کہ دونوں باپ بیٹا ہے لیکن ایک خاص علم تھا نشانیوں کا علم آثار کا علم علم موجود ہے تو ایسے علم جو ہے وہ کہانت سے دور ہے اس حرام کہانت سے غیر شرع کہانت سے دور ہے اس کا سبب معروف ہے اور سبب بھی شرعی ہے تو شرعی سبب پر عمل کرتے ہوئے صحیح راستے کو اپناتے ہوئے صحیح راستہ ہوتا ہے اور برے راستے کو اپناتے ہوئے برا راستہ ہوتا ہے تو یہ فرق ہے اس میں تصویر کا حساب میں بھول گیا تصویر کا حساب بھی وہی جو دھاگے کا حساب ہے ایک ہی بات ہے میں نے کہا کہ طریقے بہت ہیں میں نے یہاں پر جو گنے ہیں یہ لمیٹڈ نہیں کس کے بعد اور کوئی طریقہ نہیں ان کے نئے نئے حربے ہیں میں نے دس بیان کیے وہ دس نئے ایجاد کریں گے <laughs> الغرض عقل مند کے لیے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے میرے خیال آپ جو اب یہ جان چکے کہ جادوگر کون ہے کاہن کون ہے رمال کون ہے اب جادوگر کی طرف جانے والے کا کیا حکم ہے اگر درس میں بیان کریں گے سبحان نقل و بے اشد اللہ علیہ تصفیل کو تو